حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لانت کا باعث بننے والی دو چیزوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لانت کا سبب بننے والی دو چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بولو براس کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو انتالیس